ایک بڑی بابا چند سل بابل گیا گیا گئے نا پھنس گئے پھنس گئے دنیا میں آ کر پھنس گئے اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فکرے معاش بد بلا بھولے جانا یعنی کہ واپس جانا مر کر جانا ایمان سلامت لے کر جانا تو مرنا ہے اس پر سے ایمان سلامت لے جانے کی فکر بھی جان لے ہیں یہ فکر ایسی ہے کہ بندہ اس میں مر جائے تو مرنا بھی ہے اور اس کے حالات دنیا میں رہنا ہے بڑی کٹن رہا ہے فرماتے آ رہا تھا کہ میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی گئی پیدا کیا بہرحال پیدا ہو گئے تو اب مرنا بھی ہے اور راہ جو ہے بڑی بڑی پرخار ہے اور گناہوں کے سبب پاؤں افکار ہے ہم انتہائی گناہگار ہیں زخمی ہیں اور راہ بڑی پرخار ہے کیا ہو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے راہ ہے کیا پاؤں افکار مشکل ہے کہ دشمن ظالم خشک ہے دش دشم سالی سخت ہو

فرمانی میں تو ہم نے حد کر دی نا ہم اللہ کے فرمان پر کہاں چلتے پورے ہم وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہے اللہ ناراض ہے جس سے دوست بیزار ہے لیکن ہمارے کرتوت وہی کے وہی وہی کرنا جس سے دوستوں

آسانو ہے کیا ہو جب کوئی بیمار ہوتا ہے کبھی کے پاس جاتا آج کل ڈاکٹر کے پاس جاتا ڈاکٹر کیا دیتے دیا شربت کڑوا ہوتا ہے شربت کڑوا ہوتا ہے دل نہیں کرتا پینے کو دل بڑا یعنی کرتا ہے کہ نہ پیے لیکن بیماری ہے تو کڑوا ہوتا ہے پھر بھی پیتے ہیں کڑوا شربت بھی پیتے ہیں جبکہ یہاں تو میٹھے میٹھے شربت مل رہے ہیں پھر بھی انکار ہے ضد ہے اللہ اکبر سید اعلیٰ حضرت چوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میٹھے شربت مسیحا ہاں، جب بھی ضد ہے کار ہے کیا ہو ہے ضد ہے کار ہے کرتا جب خود اچھا ہوتا ہاں، دل اگر اچھا ہوتا تو ہماری فرما داری کرتا اندر اچھا ہوتا تو ظاہر ہی اچھا ہوتا جب باطل اچھا ہوتا تو ظاہر ہی اچھا ہوتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باطل ہی خراب ہے اب کیا کیا جائے سید جی حضرت چھوٹ چھوٹے ہیں اور کہتے ہیں دل کے ہمارا کرتا ہے کو یاد کرو قبر جب پر کر جائیں گے جی ہاں پر کٹ جائیں گے بندہ ہی نہیں گا کر نہیں سکے گا اور قفص قبر تنگ ہوگی اور بلبل نیا نیا گرفتار ہوا ہوا بلبل نیا نیا گرفتار ہوا ہوگا تو اس وقت کو یاد کرو کہ اور بلبل آج ہم گنا کرتے ہیں چلو لوگوں سے چھپ کے کر لیا گھر کے اندر کر لیا کہیں کہیں کیا کیا گناہ کرتے ہیں تو کیا ہیں لوگ نہ دیکھے جو دیکھ رہا ہے اس کی پرواہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے بے شرمی یعنی کی حد ہو گئی کہ لوگوں کی فکر پڑ گئی کہ لوگ نہ دیکھ جائیں رب دیکھ رہا ہے اس کا کچھ نکے نکے ہی نہیں تھی پرواہی نہیں تھی تو اعلیٰ حضرت چھوٹ کر رہے ہیں کہ چھپ چھ لوگ جس کے گناہ ارے وہ ہے ایسے مجرم کو جو بے پرواہ ہو گناہوں پر دلیر ہو خوب گنا کرتا رہے اور بے شرمی کی حد کر دے تو ایسے بے پرواہ کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ موت جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہے ایک نہ ایک دن تجھے موت آنی ہے تو آلہ حضرت سے خفت سے بیدار کرتے ہوئے یوں چوٹ کر رہے ہیں ارے اوپر ارے او پیپر سر سے تلوار ہے کیا ہو تجربہ ہے شا نسو اور دس جو ہے پلین ہے مسلسل اور اس قدر پر زور ہے کہ دل جو ہے وہ اس کے نیچے دب گیا تو میرا دل کیونکہ زار ہے ضعیف ہے کمزور ہے تو کچھ آپ ہی کرم کر دیجیے یا رسول اللہ کچھ آپ ہی کرم کر دیجیے دل دار ہے کیا ہو اللہ معاف کرے رمضان کے روزے کبھی رکھ لیے کبھی چھوڑ دیے اور باتیں بڑی بڑی بڑی انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے ضرور جائیں گے انشاءاللہ ارے سنی نہیں جائے گا تو کون جائے گا سرکار کے غلاموں کے لیے بنی ہے جنت ہوروں کو سوروں کو نہ نچنی کو نہ ملیں گے انشاءاللہ سنی ہی جائے گا لیکن بندہ کام کرے اور امید رکھے جنت کی عجیب حالانکہ جنت کی امید ہونی چاہیے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ بندہ نماز پڑھے روزے رکھے اللہ نے نے حج کر لے قربانی کر لے زکات دے نیک کام کرے سنتوں پر عمل کرے سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جناب عرض کرے گئے مولا اے میرے پروردگار اے بادشاہ اے کریمہ تیری کما ہوں عبادت سے میں پاس میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہ کیا نہ کیا مولا تو اپنی رحمت سے مجھے بخش اپنی رحمت سے بخش دے اور جنت دے ہے نا تو یہ بات بات ہوتی ہے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کو معلوم ہے اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو کس کے لیے پڑھتا ہے روزہ رکھ رہا ہے تو کس کے لیے پڑھتا ہے اس کے عمل میں للہ اس کے عمل میں اخلاص ہے وہ سب جان رہا ہے وہ سب جان رہا ہے کچھ نہیں کیا تو اس کو کتنا پیارا کتنا پیارا معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں دوستوں کے بننے کے کام کرتے ہیں اور آس رکھتے ہیں باپ کی گلزار تو آدھا آدھا چوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کام زندہ کیے اور ہمیں کام زندہ کے کیے اور گلزار ہے کیا ہو جگاتے ہوئے کہتے ہیں نیند مسافر آئے آئے افسوس کر رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں کہ جانا ہے واپس یہ دنیا ایک سرائے ہے ہم سب سے ہم سب ہے مسافر ہیں اور سرائے کے اندر بندہ ہے تو ہمیشہ ٹھہرتا کچھ لمحے کے لیے کچھ دیر کے لیے پھر اسے سفر جاری کرنا پڑتا ہم مسافر ہیں ہم مسافر ہیں اس دنیا میں ہم اپنا اصلی وطن چھوڑ کر آئے ہیں ہم کو اصلی وطن بھی جانا ہے نا لیکن جانا ہے تو جانے کے لیے تیاری آئی جانے کے لیے تیاری آئی تو اعلیٰ حضرت کو سے بیدار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہائے مسافر تیری ہائے مسافر تیری کچھ تیار ہے کیا ہو شام ہونے والی ہے رات ہونے والی ہے تھوڑا بچا ہے کچھ تیاری کر لے کچھ کچھ تیاری دور جان جانا ہے کہ نہیں جانا میں پھر پوچھ رہا ہوں گھر جانا ہے کہ نہیں جانا جانا جانا سب کو جانا ہے سب کو پتا ہے جانا اچھا تیاری کی جانے کی تیاری کی اگر گھر پتا ہو گھر جانا ہے تو کوئی تیاری نہ کرے تو ہم کیا کہیں گے اس کی مت ماری گئی اس کی اصل جو ہے اس کو پتہ نہیں کیسی مار پڑی ہے کہ پتا ہے دنیا ہے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا جانا ہے جانا جانا ہے لیکن پھر بھی تیاری ہم سے نہیں ہوگی تو اعلیٰ اعلیٰ پوچھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں گھر بھی جانا کیا مانو پہ کیا ہوئی کوئی وطن سے دور جاتا ہے تو میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ جب بندہ دنیا میں آیا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانا یہاں سے نیک عمل لے کر جانا ہے دنیا آپ کی کھیتی ہے یہاں جو لوگ وہاں وہ کاٹو گے تو اعلیٰ حضرت نے انتہائی اچھے انداز میں چوٹ کرتے ہوئے ایک شیر کہا کہ نہیں تم مت کیا دنیا سے محبت کی تو ایسے لوگوں کے لیے میرے آلات نے لکھا کہ جان ہل ہوئی جا جان ہرگا ہوئی جاتی کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ راہ تو دیکھو کیسی پر خطر راہ ہے اور اس کو گئے لوگ بتی چلی گئی ہاں،, ہاں،, ہاں بڑی گرمی ہو رہی ہے ایسی اللہ کیا اتنے ناز اتنے نوازاں اور نازوں کے پلے یاد کر وہ جب تیرے دوست تیرے تیرے احبا رشتے دار تجھے اپنے کاندھوں پر لا کر منو مٹی تلے دبا چلے جائیں گے وہاں کون سا کیا ہوگا وہاں کون سی ٹیوب لائٹ ہوگی اس وقت کو یاد کر اعلیٰ حضرت چوٹ کرتے ہوئے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کیا ہی عمدہ انداز کیا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روشنی ہمیں عادت اور روشنی ہمیں عادت اور گھر ہے تار ہے کیا ہو تیرا ہو جہنم کے اوپر بنایا گیا پل تلوار کی دھار سے زیادہ تیز کی باریکی سے زیادہ باری بیچ میں جہنم اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال حال فال ہے بیچ میں آگ کا دریا بیچ میں جد اس پار ہے کیا ہو قصد اس پار بس بس ایک ہی سہارا ہے کہ ہمارا سب یار تپش محشر سے سایہ پیارے کے پیارے گیارے سو اس وقت یاد آتے ہوئے آلہ فرماتے ہیں کہ اس کو کیسے شولا سن ہو شولا سونا

کو سب سے بڑا انعام کیا ہوگا سب سے بڑا انعام مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہوگا یہ انعام سب سے بڑا انعام ہے قیامت کے دن مومنوں کو سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہے اور آنکھیں ہماری اس قابل ہے کہ ہم نے یہ عمل کو عمل کیے آنکھ کیسی ہے ہماری تو آلہ حضرت چھوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کل تو دینار کا دن دن اور یہاں کل تو دینار کا دن دن اور یہاں آنکھ بیکار یعنی کہ میدان نشر آج تو یہ حالت ہے گنا کر کر کے ایسا ہو گیا کہ منہ نہیں دکھایا دکھا سکتے کل جو ہے میدان نشر شاہی ہوگا وہاں تو سب موجود ہوں گے تو آلہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے عیدیں مناتے نہیں جناب آپ کو غلط فہمی ہوئی ارے اس طریقے سے تھوڑی تھا یہ تو اس طریقے سے ہوا تھا اور پناہ اس نے یہ کیا تھا وہ تو یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا غلط طرح سے اپنے آپ کو بچانے کی مطلب کے تگو دو میں بندہ لگ جاتا کہیں سے میں صاف طور پر بڑی ہوئی ہوئی ہوتا ہے نا لیکن لیکن قیامت کے دن ہر ہر ہر گواہی دے گی ہر شے گواہی دے گی اگر گناہ کیا تو گناہ کی گواہی دی جائے گی اگر ثواب یا نیکی کی تو اس کا بھی گواہی دی جائے گی اس وقت انکار کی گنجائش نہیں ہوگی اس وقت وقت ہیلے نہیں چلیں گے بہانے نہیں چلیں گے صفائی نہیں چلیں گی لے کے پاہی آئے کیا ہو ہے کیا وہاں بات بنائی جائے گی سمجھانا نہیں چلے گا گیلا نہیں چلے گا تو یہ کہتے کہ ہم وہاں سمجھا دیں گے ہم رمر وہاں منا لیں گے ہم فرشتوں کو سمجھا دیں گے وہاں سمجھانا نہیں وہاں صرف اقرار ہے صرف اقرار ہے تو نے یہ گناہ کیے ہاں میں ہاں، نے کیے وہاں انکار نہیں ہے وہاں چارہ کیا ہے اقرار کا ہے چارہ کیا ہے وہاں اقرار کا ہے وہاں نہیں بات وہ نہیں دنیا کی محبت دکھائے اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت حاوی ہو جائے تو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو پھر دنیا سے جانا اس کو بڑا دشوار آتا ہے ارے آ گئے یہ نہیں آیا اس سے ملنے اس سے ملنے اس سے ملنے ارے یہ سب بیکار ہے یہ رنگ سب بیکار ہے میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جانے والوں پہ یہ رونا کیسا جانے والا مجبور ہے بندہ ناچار ہے دل نہیں کرتا دنیا کی محبت ایسی ہو گئی تھی کہ دنیا کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا لیکن کیا کرے بندہ ناچار ہے مجبور ہے جانا ہے تو جانے کیسا بندہ ناچار ہے دنیا سے سفر کرنا ہے اور دنیا سے دنیا سے محبت بہت زیادہ ہو گئی تو اب سفر سب ہے بڑا کٹھن لگتا تھا اگر کر کر نیکیاں کی سرکار کے دیوانے بنے ہوئے سنت کہہ کر بنے ہوئے ہو حضور سے محبت رکھی ہوئی ہو نماز بڑی روزے ہوتے تب تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا پھر تو بندہ کیا کہتا تھا جان دے دو پر جان دے دو پر نقل اپنا دان ہو ہی جائے گا اور روح کیوں نہ ہو مشترک موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئے کہ وہ ہاں پھر تو بندہ بڑا جلدی کرتا ہے اب انشاءاللہ مثال کے لمحات آنے والے وسم کی گھڑیاں آنے والی ہیں لیکن جو کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے نا تو جاتا جاتا یہ کہتا ہے کہ دل ہمیں تم سے لگانا دل ہمیں تم سے لگانا اب سف سف ہے ہر ہر سر گلے کا ہار ہے کیا ہو باز آ جاؤ دنیا کی محبت سے باز آ جاؤ ایک ایک مرنا ہے ورنہ نزا کے عالم میں کیا ہوگا کہیں دھیان نہ بڑھ جائے کہیں دھیان نہ بڑھ جائے دھیان رکھو تو مدینے والے کا رکھو کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا میں دنیا سلسلہ ان شاء اللہ اس نے سر ہے کہ سرکار ضرور کرم فرمائیں گے اور اپنا جلوہ دکھائی جائے گا ہم پیارے جلوے میں ہو جائیں گے اور موت اپنا کام کرے گی وہ جسم سے نکالے گی ہم سرکار کو دیکھیں گے کون سی روح نکل رہی ہے کم نکل رہی ہے کدھر نکل رہی ہے کہاں نکل رہی ہے بتائیے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ایسا ہی ہوگا سنیوں کے لیے ایسا ہی ہوگا ان شاء اللہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا بنا ہمیں آش کے رسول بنا دے اور دنیا کی محبت سے بچائے کیونکہ اگر دنیا کی محبت رہی تو کیا ہوگا کہیں ارے یہ بس پیار ہے کیا باتیں سننے کے بعد تو بندہ چوٹ کھا جائے گا کچھ نہ کچھ تو دل پہ ایسا ہونا چاہیے نا ہونا چاہیے نا لیکن پھر بھی نہیں ہوتا وار لگتا ہی نہیں تو آدھا آدھا کڑتے ہوئے بہت ہی کے ساتھ کہتے ہیں باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے پر پر کہاں وار ہے پر کہاں کیا کیا ہے زبان والا شور سا ہوتے ہو ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش